محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے صفیہ سے سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی تھی تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک عورت اپنا پانی اور بیری کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیز کی حاصل کرے پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر اپنے اوپر پانی ڈالے پھر کستوری لگا کپڑا یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس سے پاکیزگی حاصل کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے وہ اس بات کو چھپا رہی ہوں خون کے نشان پر لگا کر اور اس نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا غسل کرنے والی پانی لے کر اسے خوب اچھی طرح وضو کرے پھر سر پر پانی ڈال کر اسے ملے حتیٰ کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر اپنے آپ پر پانی ڈالے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصار کی عورتیں بہت خوب ہیں دین کو اچھی طرح سمجھنے سے شرم انہیں نہیں روکتی صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پچاس